سولہویں میری ساری قوم جنت میں داخل ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں انہوں نے کہا اے خدا کا رسول اور کون انکار کرتا ہے اس نے کہا جو بھی مجھ سے اپیل کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوا اور جو بھی میری نافرمانی کرتا ہے اس کے دروازے ہیں